من یدبر القول کیوں کس سے کہتے ہیں کیوں کہانیاں کہتے ہیں کیوں اکڑتے ہیں کیوں بکواس کرتے ہیں افلم یدبر القول کیا انہوں نے بات میں غور و فکر نہیں کیا قرآن کریم پر سوچا نہیں غور نہیں کیا یہ تو پتھر دل انسانوں کو ہلاتا ہے جھنجوڑتا ہے اگر غور کیا ہوتا تو یہ بات کہتے ہیں ہم جا الاولین یا آ گیا ان کے پاس وہ مالم یابا آباہم جو ان کے باپ دادا کے پاس پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا یا ان کو کوئی ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں تھی ان کو کوئی انوکھی بات بتائی جا رہی ہے کیا مسئلہ ہے کیوں اکڑ رہے ہیں کیوں قرآن سے بدک رہے ہیں ام لم یارف رسولہم یہ سوال ان کچھ گنتے رہیے پہلی بات کیا افلم یدبر القول کیا انہوں نے بات میں غور و فکر نہیں کیا یا یہ بات ہے کہ ان کو ایسی بات بتائی جا رہی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی یہ تو وہ بات نہیں ہے آج تک جو سارے پیمبر کہتے رہے سارے نبی کہتے رہے وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے وہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ام لم یارفو رسول یا اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ لم یارفو رسول انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کوئی اجنبی ہیں باہر سے آئے ہیں تو ان کو عجیب سی بات لگی انہوں نے پہچانا نہیں اپنے نبی کو فہم لہو منکرون تو اسی وجہ سے وہ ان کو اجنبی سمجھتے ہیں اوپرا سمجھتے ہیں اس لیے نہیں مان رہے ہیں دوسرا سوال ام یقولون کوئی بھی جننا یا اس وجہ سے قرآن سے بدکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھی ہی جننا ان کے ساتھ مجنون لگا ہوا ہے اور نوز باللہ یہ قرآن جو ہے مجنونانہ باتیں ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بل بلکہ بات دوسری ہے الحق آ گیا ہے ان کے پاس حق وہ اکثر احمد کاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے پاس بالحق حق کو لے کر کے سچ کو لے کر کے وہ اکثر احمل حق کاری اور ان میں سے اکثر سچ کو سے نفرت کرنے والے ہیں سچ کو ناپسند کرنے والے ہیں یہ ہے اصل مسئلہ سچ ان کے حلق سے اتر نہیں رہا ہے اور آپ سچ کو لے کر آئے ہیں تو اگر یہ سچ کے پیچھے نہیں چلتے تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے بہت سارے لوگ کہتے تھے کچھ تم جھکو کچھ ہم جھکیں مل جل کر کے زندگی کی گاڑی چلائیں تو پھر دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ حق ان کے پیچھے چل پڑے وہ تو حق کے پیچھے چلے نہیں حق کے سامنے جھکے نہیں تو کیا حق ان کے آگے جھک جائے وَلَوِ اتَّبَعَ حق وح اور اگر یہ بات ہوتی اتَّبَعَ الْحَقُ وَهْوَاءَهُمْ حق پیچھے چلتا احوا اہم ان کی خواہشات کے جس طرح وہ کہتے تھے کہ قرآن میں سے فلاں فلاں چیزیں نکال دو ہیں جو ہم کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق چلو اگر ایسا ہو جائے گا لافاسادت السماوات والارض تو بگڑ جائے گا نظام آسمانوں کا اور زمین کا فساد برپا ہو جائے گا آسمانوں میں اور زمین میں ومن فیہن اور بگڑ جائیں گے وہ سب کے سب جو اس کے بیچ میں ہیں فساد برپا ہو جائے گا آج بھی بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق کو نہ مانیں حق ہماری مان جائے بس جو ہمارے ذہن میں ہو مولوی بھی کہ ہاں ہاں بالکل بالکل لالا جی جیسے کہہ رہے ہیں نا یہی ٹھیک ہے سب بالکل آپ کی بات کو سر آنکھوں پر اور پھر اسی کے مطابق آیتوں کو سنانے لگ جائے ویسا ہی ترجمہ کرنے لگ جائے اگر ایسا ہوگا کہ جھوٹے حق کے اوپر نہ چلیں اور جھوٹے حق کے سامنے نہ جھکیں اور حق سچ جھوٹ کے سامنے جھک جائیں لفظ عدت اب ومن امن بل ہی نہ بلکہ آپ لائے ہیں ان کے پاس ان کی نصیحت کو فہم عن ذکرہم معرضون تو وہ اپنے ذکر سے اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں ہم تسألہم خرجا یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی خرج کا خرج کے معنی ٹیکس کا تاوان کا کہ اتنا پیسے دے دو یہ کام کرنے کے لیے رب کا تو تیرے رب کی طرف سے ملنے والا معاوضہ خیر وہی بہتر ہے وہ خیر الرازقین اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے یہ ہے اصل مسئلہ آپ حق لے کر آئیں وہ حق پر چلنا نہیں چاہتے آپ نصیحت لے کر آئیں وہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں ایک اور بات وَإِنَّكَ نقل ہے تو مستقم اور بے شک آپ ان کو دعوت دیتے ہیں مستقیم سیدھے راستے کی جانب وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ لَنَاكِبُونَ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں عن الصراط روتی صراط المستقیم وہ سراط مستقیم سے لناکبون ہٹنے والے ہیں یہ ہے تیسری بات آپ ان کو کہتے ہیں سیدھا چلو اور جو ٹیڑھا چلنا چاہتے ہیں ان کو سیدھا کہاں اچھا لگے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں

اور اگر ان کو کوئی مصیبت آئے اور پھر ہم ان پر رحم فرمائیں وکشفنا اور ہم ہٹائیں ما بہم اس چیز کو جو ان کے ساتھ ہے من تکلیف میں سے للجو تو ضرور بے ضرور گھس جائیں گے اپنی سرکشی میں اڑ جائیں گے اور زیادہ سرکشی کریں گے یا مہونا اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَتَّكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور یقیناً ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں وہ سات سال تک ان کے اوپر قید مسلط رہا فَمَسْتَقَانُ لِرَبِّهِمْ تو نہیں دبے یہ نہیں جھکے یہ اپنے رب کے لیے وَمَا يَتَذَرَّعُونَ اور نہیں یہ گڑ گڑاتے ہیں نہیں اس سے معافی مانگتے ہیں نہیں اس سے اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں عَلَيْهِمْ یہاں تک کہ جب کھولیں گے ہم ان کے سامنے بابن ایک دروازہ عذاب شدید جو سخت عذاب والا ہوگا فیہ مبلسون اچانک وہ اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے مطلب چھوٹے موٹی چٹ مٹ گھٹنا چھوٹے موٹی تکلیفیں آتی ہیں ان کو عذاب آیا سات سال تک مسلط رہا نہیں دبتے اور پریشانی آتی نہیں جھکتے کسی کا کوئی مر رہا ہے کسی کا کچھ اور رہا ہے نہیں جھکتے ہیں فرما ہاں جھکیں گے جب ایک دروازہ کھلے گا نا عذاب والا دروازہ تب مایوس ہو جائیں گے اور وہ عذاب والے دروازے سے کیا مراد ان کی موت بھی عذاب کا دروازہ محشر کا میدان بھی عذاب کا دروازہ لیکن جب ان کو سنایا جا رہا تھا تو کہتے ہیں اشارہ تھا بدر کی جانب اور بدر کے میدان میں جب ستر لوگ ان کے مرے اس وقت میں جو مرے تو ان کو پتا چلا یہی بڑے لوگ تھے جو مکہ کے اندر برائیاں پھیلا رہے تھے اور قرآن کے خلاف فضا بنا رہے تھے تب تو مایوس ہو کر کے رہ گئے اس کی توحید کی کچھ نشانیاں اس کی کچھ نعمتیں اس کے کچھ احسانات وہی تو ہے اللہ جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے سننے کی طاقت تم کو عطا کی ول اب سارا اور دیکھنے کی طاقت تم کو عطا کی ول اور سمجھنے کی طاقت تم کو عطا کی اور لفظوں کا ترجمہ کر لیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سننے کو یعنی کانوں کو ول سارا اور آنکھوں کو ول اور دلوں کو خری اما تشکرون بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو اتنی نعمتیں اس نے تم کو دی مگر تم شکر نہیں کرتے نہیں سوچتے کس نے نعمت دی بہو ذرا اور وہی ہے جس نے تم کو پھیلایا فی الحال زمین میں ذرا کے منع خلا کا بھی اور ذرا کے مانا بکھیرنا بھی جس نے بکھیرا تم کو زمین میں ویلے ہی تم اور اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا وہ ولدی وہی ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے وہی اور وہی مارتا ہے زندگی اس نے دی اور موت بھی وہی دے گا اختلاف بلاف نہار اور اسی کے لیے رات اور دن کا مختلف ہونا ہے رات اور دن کا بدلنا ہے رات کا آنا دن کا جانا رات کا گھر بڑھنا دن کا گھٹنا یہ رات اور دن کا اختلاف ہے افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلو نے کہا تھا ہر دور کے نافرمان جو کہتے رہے انہوں نے بھی وہی کہا وہ اوپر کی باتیں نہیں غلط فہمی نہیں کچھ نہیں سب کچھ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے لیکن وہی روش چل رہے ہیں مجرمانہ طریقہ جو پہلو کا تھا ان کا کیا طریقہ تھا قالوا عیلا متنا وكنا ترابا وعظاما آئی لمبعوثون پہلے یہ کہا کرتے تھے ایزا متنا کہ جب ہم مر جائیں گے وہ ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور ہڈیاں ہو جائیں گے این لمبعوثون حسون کیا ضرور ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ پہلے کہتے تھے لقد وعدنا نحن یقینا یقیناً یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے آگاہ یہ والا وعدہ من قبل اس سے پہلے یعنی پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی کہا گیا تم دوبارہ زندہ ہوں گے ہم سے بھی کہا جا رہا ہے حالانکہ ابھی تک تو کوئی دوبارہ زندہ ہوا نہیں حالانکہ اس دنیا میں زندہ ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا تھا یہ تو مرنے کے بعد قیامت کے بعد زندہ ہونے کی بات تھی انہذا یہ نہیں ہے اللہ تاطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ ہو سکتے کیوں کہتے ہڈیاں ختم ہوگی گل کی کون زندہ کرے گا پروردگار کی کچھ قدرتیں ان سے اقرار کروایا جا رہا ہے یہ قدرت کے کام کس کے ہیں وہ جواب دیں گے اللہ کے فرمایا جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے قل آپ فرما دیجئے لیمان اللہ رب زمین کس کی ہے دو جواب ان کے سامنے لات بھی ہے عزہ بھی ہے حبل بھی ہے منات بھی ہے سارے بت موجود ہیں سارے معبودان باطلہ موجود ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کس کی ہے زمین ومن فِيهَا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ کس کا ہے ان تم تم کا اگر تم جانتے ہو تو جواب دو دو جواب سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے ضرور کس کا معنی ہوا بتایا تھا کشاف کا کہ سین کا معنی کبھی یقین کا معنی بھی ہوتا ہے کہیں گے وہ اللہ سب کچھ اللہ کے لیے زمین کا مالک اللہ زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ یہ ہے مکہ کے مشرق اللہ کو بھی مانتے ہیں زمین کا مالک بھی مانتے ہیں زمین کی تمام چیزوں کا مالک بھی مانتے ہیں بل افلا تذکرون کرو تو ان سے فرمائیے تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو جس کی زمین ہے جس کے زمین کی ساری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا سمجھے ہوئے قل مر رب السماوات آپ پوچھئے ان سے مر رب السماوات کون ہے آسمانوں کا رب سات آسمانوں کا مالک کون اور العرش العظیم اور عظمت والے عرش کا مالک کون جواب دو کہیں گے یہ سب کچھ بھی اللہ کے لیے یہ سب کام بھی اللہ کرتا ہے وہ لفلا تب تک آپ ان سے پوچھیے پھر تم بچتے کیوں نہیں جب کتنی بڑی عظمت کا وہ مالک ہے تو اس کے ساتھ شرک کرنے سے تمہیں ڈر نہیں لگتا بل من بیا ملکوت کل شیء کل آپ فرما دیجئے کون ہے وہ بیا ملکوت کل شیء کل جس کے ہاتھ میں ہے کل شیء ہر چیز کی بادشاہت منا کت بادشاہت وہ پناہ دیتا ہے ولاو جارو علیہ اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو جواب دو وہ یجیر وہ پناہ دیتا ہے ولا یجار علیہ اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی مطلب وہ جس کو چاہے بچانا تو اس کو بچاتا ہے اور کوئی کہے کہ نہیں میں فلاں کو پناہ دوں گا اور اس کو بچاؤں گا اور بچا کر کے دکھاؤں گا کوئی دکھا سکتا ہے پناہ اللہ ایک کو سزا دینا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں سزا دینے دوں گا اور اس کو بچا کر رہوں گا کوئی ہے بچانے والا کوئی ہے پناہ دینے والا ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو جواب دو سیقولون للہ جواب دیں گے یہ بھی اللہ کرتا ہے پناہ بھی اللہ دیتا ہے اس کے مجرم کو کوئی بچا نہیں سکتا اور جس کو وہ سزا دینا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اور جس کو وہ بچائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا سیقولون للہ کہیں گے یہ بھی سب اللہ کرتا ہے قل فانا تسحرون آپ ان سے پوچھئے پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے یا کیسے تم پر جادو ہو جاتا ہے کہ اتنا کچھ مانتے ہو پناہ دینے والا اللہ زمین و آسمان کا مالک اللہ سب کچھ کرنے والا اللہ جب اللہ ہے تو لائق عبادت کوئی دوسرا کیسے ہو گیا فانا تسحرون کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے یا کیسے تم پر جادو ہو جاتا ہے فرما یہ سب باتیں مانتے ہیں پھر میرے دین کو کیوں نہیں مانتے ایک وجہ ہے کیا وجہ فرمایا جھوٹے ہیں اور ہم ان کے پاس سچ کو لے کر آئے ہیں اور جو جھوٹا بےمان ہوتا ہے اس کو سچ اچھا نہیں لگتا ہے کیا سخت تنز ہے بلطینا ہوں بالحق بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس حق کو سچ کو وہ ان اور بے شک وہ جھوٹے ہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں کہتے خدا کی اولاد ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں کہتے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ولد نہیں بنایا پروردگار نے کسی کو اولاد نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق مِنْ کان اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا لائق عبادت اگر ایسا ہو کہ اس کے بیٹے ہوں یا اس کے ساتھ دوسرے خدا ہوں تو وہ بھی تو خدا ہیں اگر ایسا ہوتا اذن تب تو لا ذهب كل علا تو لے جاتا ہر ایک خدا بما خلق اس مخلوق کو جو اس نے پیدا کی ہے مطلب اگر اور خدا بھی ہوتے کچھ مخلوق اللہ نے پیدا کی کچھ دوسرے خداؤں نے پیدا کی تو دوسرے خدا کہیں گے اچھا آپ اکیلے بادشاہ بنیں گے سارے کے جو باقی مخلوق ہے وہ ہم اپنی مخلوق اپنے ساتھ لے جائیں گے وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى اعلا اور چڑھائی کر دیتے بعض خدا بعض پر اور خداؤں کی لگتا دنگل ہیں کیا تماشا بنتا پھر ولا بعضهم على بعض اور چڑھائی کر دیتا بعض ان میں سے بعض پر سبحان اللہ پاک ہے اللہ عما یصفون ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں کیسی بے باتیں بیان کر رہے ہیں عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کا جاننے والا ہے الشہادہ وہ ظاہر کا جاننے والا ہے پتہ عما یشرکون تو بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُعَدُونَ سورت کا آخر ہو چکا ہے اور میں نے کہا تھا کہ اس سورت کا جو بیان کا انداز ہے وہ زبردست دھمکی والا انداز آخر میں اس مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے سمیٹا جا رہا ہے اور سمیٹتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اب عذاب آنے والا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی جا رہی ہے اور سنائی ان کو جا رہی ہے کہ خدایا اگر عذاب آ جائے اگر عذاب آ جائے تو نافرمانوں کے ساتھ فرما برداروں کو عذاب سے میں شامل نہ کیجیے دور رکھیے یہ اشارہ تھا ان کو کہا جا رہا تھا آپ کو سنایا ان کو جا رہا تھا نمبر آ گیا آپ اور رب بھی آپ فرما پرمادی رب بھی ہے میرے پروردگار اما النی اگر وہ یہ بات کے دکھائے تو مجھ کو ما یوعدون وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس سے ان کو ڈھایا جاتا ہے وہ عذاب میری زندگی میں آئے رب بھی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے میرے مالک فلا تجعلنی تو تو شامل نہ کرنا مجھ کو فی القوم الظالمین ظالم لوگوں میں ظاہر ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کہاں ان کو سنایا جا رہا ہے جیسے بالکل پکی بات ہو آپ کہتے بس آیا عذاب بس کسی طرح میں بچ جاؤں وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ کی حیات طیبہ میں ان پر عذاب آئے ہاں قادر ہے ہم اس پر وہ اور بے شک ہم اعلیٰ اس بات کے اوپر ان نوریا کا کہ دکھائیں ہم آپ کو ما نعدہم وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں لقادرون ضرور قدرت رکھنے والے ایسا کر سکتے ہیں ادفع باللتی احسن السیئہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عذاب ان پر آنے والا ہے جب تک عذاب آتا ہے تب تک ان کی برائیوں کو آپ اچھائیوں سے دفاع کیجئے ادفع ہٹائیے آپ بلتی اس طریقے سے ہی احسن جو سب سے اچھا ہو کس کو ہٹائیے برائی کو نحن اعلم بما یصفون ہم خوب جانتے بما یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں وہ رب اعوذ ظبی من همزات مزاد اور آپ فرما دیجئے ربی اے میرے رب اعوذ بکا کا میں تیری پناہ لیتا ہوں من ہم الشیاطین شیطانوں کے کچوکوں سے ان شیطانوں کی کچوپوں کی کیا بات آ گئی ابھی فرمایا تھا کہ ان کی برائیوں کا جواب دیجیے اچھائی سے تو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہوئے آخر آدمی انسان ہی تو ہے کب تک برداشت کریں ہو سکتا ہے غصہ آئے ان کی بات کے اوپر اور خاص طور سے جب وہ پروردگار کی شان میں گستاخی کریں تو غصہ آنا تو لازمی ہے فرمایا ایسے وقت میں جو سخت قسم کا غصہ آئے ہیں اور جو انسان کو انتقام تک پہنچا دے وہ غصہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کے وسوسے سے آیا ہے حمزات الشیطان لفظی لفظیم شیطان کے کچوں کے مراد کیا ہے وسوسہ تو ایسے وقت میں کیا کرو اللہ کی پناہ لے لو امت کو سکھایا جا رہا ہے چنانچہ یہی آپ نے سکھایا کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو وَعُوذُ بِكَ رَبِّ عَنْ يَحْضُرُونَ اور اے میرے مالک میں تیری پناہ لیتا ہوں ان یحضرون اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں اذا جا حدہم الموت یہ سلسلہ چلتا رہے گا وہ ستاتے رہیں گے اور ہم ان کی تکلیفوں کو اور ان کی برائیوں کا اچھائیوں سے جواب دیتے رہیں گے حتی اذا جا یہاں تک کہ جب آ جائے آحدہم ان میں سے کسی کے پاس کیا آ جائے الموت موت آ جائے ان میں سے کسی کے پاس رب ارجعون آ جائے گی موت ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آئے گا موت کا فرشتہ آ جائے گا اور آخر کے حالات آخرت کے حالات ان کے سامنے آئیں گے کالا وہ کہے گا رب بھی اے میرے پروردگار ارجعونی واپس کر دیجئے نی مجھ کو ارجعو جمع کا سیگا ہے پروردگار کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ شرک پسند طبیعت ہے نا الٹا چور تو کو ڈانٹے وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ کہتے ہیں اللہ رہے ہے اس کا مطلب یہ مشرک ہے بھائی پروردگار اپنے تعظیم سکھاتا ہے ہم ہم ہم جگہ جگہ کہتا ہے اور یہاں بھی پروردگار کیا کہہ رہا ہے ارجعو واپس تم سب واپس کرو نہیں مجھ کو تم سب واپس کرو تم سب سے مراد کون ہے پہلا جواب یہ کہ یہ جمع تعظیمی ہے یہ اکیلا آدمی پکار رہا ہے جس کی جان نکلتی ہے جس کا موت کا وقت آتا ہے لیکن جمع کا سیگا اختیار کرتا ہے اے المالک واپس کر دیجئے واپس کر دیجئے آپ واپس کر دیجئے آپ ہی واپس کرنے والے ہیں یوں جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے لعلی آ صالحا شاید کہ میں کروں عمل میں کروں عمل عمل کروں صالحا نیک تاکہ میں نیک عمل کروں مجھے واپس کر دیجئے دنیا میں جانے دیجئے نیک عمل کر کے آؤں گا کہاں فیما تو ان اس میں جو میں نے چھوڑے یا تو یہ مانا کہ وہ نیک عمل جو میں کر سکتا تھا مگر میں چھوڑ کے آ گیا نہیں کیے مجھے ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے میں ان نیک عملوں کو کر کے آؤں گا یا یہ ہے کہ جو زندگی پیچھے چھوڑ کے آیا اس میں نیک عمل کروں گا کل ہرگز نہیں نہ یہاں سے کوئی واپس جائے نہ کسی کو نیک عمل کرنے کا موقع ملے گا اور دوسرے مقام پر گزر چکا کہ اگر ان کو واپس کیا جائے گا لعادو پھر اسی میں لگ جائیں گے جس سے منع کیا گیا تھا انہا تاری یہ تو ایک بات ہے وہ اس کا کہنے والا ہے ورائہم برزخ اور ان کے آگے تو برزخ ہیں الى یوم یبعثون اس دن تک کے لیے جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ابھی تو موت آئی ہے ابھی سے تھک گئے ابھی سے گھبرا گئے ابھی تو اس کے آگے پردہ ہے برزخ کا زمانہ بیتے گا اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے مگر یہاں آنے کے لیے نہیں محشر کے میدان کے لیے پھر کیا ہوگا سور میں پھونک ماری جائے گی دوبارہ سب زندہ ہوں گے وہی لانو کی سور تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی فلاح الصابہ تو کوئی نصب نہیں رہے گا ان کے درمیان آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو ماں بیٹی کو بیٹا باپ کو سب دیکھ رہے ہوں گے لیکن فلاں صاحب نہ ہوں ان کے درمیان کوئی نصب نہیں یعنی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں یوم دن اس دن ولا ہوں ورنہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے فمن سب الت موازین کو مل فمن تو وہ آدمی سب بھاری ہو جائیں گے موازین ہو جس کی تراز ہوئے جس کے وزن باری ہو جائیں گے فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے وَمَنْ خَفَّتْ اور وہ آدمی ہلکی ہو گئی موازین ہو جس کی ترازو میں فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو فی جہنم جہنم میں ہوں گے خالدور ہمیشہ رہیں گے خلاصہ ادھر جان نکلی اس نے کہا واپس کرو واپس کرو نہیں واپس ہوا پورا برزخ کا زمانہ گزرا سور میں پھونک مارا گیا خدا کی عدالت لگی حساب کتاب شروع ہوا اعمال کو تولا گیا اور دیکھا جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوا وہ کامیاب ہوئے مفلحون یہ یہ کامیاب ہونے والے اور شروع صورت میں بتا دی سات سکتے یہ قد افلح یہ کامیاب ہونے والے اور جس کی ترازو کے وزن ہلکے ہو گئے آج پتا چلا اس نے اپنا نقصان کتنا کیا تل پہ النار کیسا نقصان کیا اس سے سمجھو جھلس رہی ہوگی ان کے چہروں کو النار آگ وہ اس میں بد شکلے ہو رہے ہوں گے کالحون اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے جس ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے کلحو آدمی کا چہرہ بگڑ جائے اور کیسا بگڑے ترمذی شریف کی روایت کہ اوپر کا ہونٹ کھچ کر کے ماتھے سے اوپر چڑھ جائے اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر کے ناف تک پہنچ جائے یہ حال ہوگا جہنمیوں کا اسی صورت کو کہا گیا کالی ہونا ان کے چہرے بد شکلے ہو رہے ہوں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا نہیں تھے تم ایسے کہ آیاتی میری آیتیں تتلا علیکم تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی فکن تم بھی تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے ان کو جھوٹ سمجھتے تھے کیا یہ بات نہیں تھی ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين اقراری مجرم اقرار کر لیا بالکل تھا آیتیں پڑھی گئیں سنایا گیا جھنجوڑا گیا لیکن کالو ربنا وہ کہیں گے ہمارے رب غلبت علینا غالب آگئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی بد قوما ضالین اور ہم تھے گمراہ ہونے والے لوگ گمراہ ہو گئے تھے کیا بتائیں کیا بتائیں بیان بتائیں کچھ نہ بتاؤ ربنا اخرجنا منها اے مالک مرتے ہوئے کہا تھا واپس کر دے نہیں جا سکے محشر کے میدان میں پہنچ گیا اب یہاں سے واپس کر دے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال تو ہم کو منہا اس میں سے فَإِنْ عُدْنَا پس اگر ہم پھر لوٹیں اور پھر وہی برائی کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو بے شک ہم ہیں ظلم کرنے والے اللہ کا جواب تَعْلَقْسَوْ فِيهَا پڑے ہو کتوں کی طرح یہیں پر یہ اردو میں ترجمہ کیا ایسے لفظی معنی کیا ہے خسا الکل خسا یخسا اس کے معنی کتے کو دھمکانا اور وہ لفظ جو بھی جہاں پر کتے کے لیے بولا جاتا ہے کہیں پر کیا کہا جاتا ہے در اور ہم کہتے ہیں در اور کہیں جو کہا جاتا ہے کرے پڑے رہو دری کا لخصا فیہا پروردگار فرمائے گا در پڑے رہو در پڑے رہو کتو کی طرح جہنم میں ولا تکلمونی اور مجھ سے بات بھی مت کرو کیوں تمہارے جرم تو حدوں کو کراس کر گئے تھے کتنا جرم تھا بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی یقولون وہ دعائیں کیا کرتے ذرا بنا ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے فاغفر لنا تو بخشش فرما ہمارے لیے وارحمنا اور رحم فرما ہم قرآن تخیر الراحمین اور تم بہترین رحم کرنے والا ہے جب وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے تو فص تخت تم نے ان کو مزاق کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا تو ان کی دعاؤں کے اوپر کیا نہیں ہر وقت میں روتے رہتے پتہ نہیں ان کا کون مر گیا ہے حستا ہم سو یہاں تک کہ تمہارے اس مذاق اڑانے نے تم کو غافل کر دیا میری یاد سے تم ان کی مذاق کرنے میں اتنے لگے اتنے لگے کہ تم کو مجھے یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملا پھر اللہ اکبر پر ہم سوکم انہوں نے بھلا دیا تم کو میری یاد سے اور بعض حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ تم نے ان کی مذاق اڑائی اور میرے نیک بندوں کو ستایا انہوں نے تم کو میری یاد سے غافل کیا انہوں نے کیسے غافل کیا کہ جو نیک بندوں کو ستاتا ہے پروردگار پھر اس سے توفیق چھین لیتا ہے ماننے کی وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان سے ہمیشہ ٹھٹھا کرتے رہتے تھے اِنِّي جَزَيْتُهُمْ آج میں نے بدلہ دیا ان کو اليوم آج بِمَا صَبَرُوا ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے تم مزاق اڑاتے رہے وہ ڈٹے رہے اَنَّهُمُمُ الْفَائِزُونَ یہ سلا ملا کے بس وہی کامیاب ہوں گے تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو تمہیں یہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے قَالَ كَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْعَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ پروردگار فرمائے گا وہ زندگی تھی کتنی جس کے لیے تم نے آخرت کو برباد کیا پالا کم فرمائے گا کتنے ٹھہرے تھے تم زمین میں عدد سنین سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنے عرصہ رہے پالو لبیس یوما او بعض یوم وہ کہیں گے ایک دن ٹھہرے تھے یا دن کا کچھ کم حصہ اور سچ بات یہ پتہ کچھ نہیں العادین تو تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے ان فرشتوں سے جو انہوں نے نظام برقرار رکھنا تھا اور جنہوں نے اس کی گنتی شمار کرنی تھی انہیں سے پوچھ لیں ہماری عمریں کتنی تھی ہمیں کچھ یاد نہیں رہا اور یا یہ ہے کہ حساب دانوں سے پوچھ لیجیے ہمیں تو کچھ یاد نہیں قال اللہ بس تم پرور نے فرمایا ہاں ہاں اللہ بستم تم نہیں کہہ رہے تھے اللہ کلیلہ مگر تھوڑے سے لو انکم تم تم کاش کہ تم یہ بات دنیا میں جان لیتے سورت مکمل ہو رہی ہے اور پھر آخری رکو میں پچھلے پورے مضمون کا نچوڑ اور آپ اس کا بھی نچوڑ جو لوگ اپنے مالک کو نہیں مانتے اور بیکار زندگی گزارتے ہیں وہ کیا سمجھتے یہ دنیا دھیر نگری ہے ساری کائنات تو انسان کے لیے پیدا ہوئی اور انسان کسی کام کے لیے نہیں افا حصیب تم اے نہ فرمانو کیا تم نے گمان کیا انما خلقناکم کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اب بسن وانکم الینا لا ترجعون اور تم نے کیا گمان کیا کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے اگر یہی گمان کیا فتعال اللہ الملک الحق تو بلند و بالا ہے اللہ جو برحق بادشاہ ہے کہ وہ ایسا بیکار کام کرے لا الہ الا ہو کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اس کے رب العرش الکریم وہ عزت والے عرش کا مالک ہے وَمَنْ وہ مَعَ اللَّهِ اللہ آخر اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے حاجت روا اور مشکل پشا کو لا برہان لہو جس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے یہ نہ سمجھیے کہ ایسے کو اگر پکار لے جس کی کوئی دلیل ہے صفت ان کا شفت لا یہ ایسی صفت ہے پچھلے مضمون کو واضح کرتی ہے لا مفہوم لہو ہو اس کا کوئی مفہوم مخالف نہیں ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ تم ایسے خداؤں کو پکارتے رہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہاں اگر دلیل والوں کو پکارتے کہ بھائی اس کی خدائی کا ثبوت ہے یہ کیوں خدا ہے اس کا ثبوت موجود ہے تو پھر موت نہیں اس کے سوا کسی کے لیے ثبوت تھا ہی نہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو بے شک اس کا حساب ہے اس کے رب کے پاس يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بے شک کافر کبھی فلا نہیں پاتے ہیں وقر رب اغفر شروع میں فرمایا تھا قد افلح المؤمنون ایمان والے فلاں پاتے ہیں اور سورت ختم ہوئی اس کے اوپر لا يفلح الكافرون بے شک نافرمان لوگ انکار کرنے والے لوگ فلاں نہیں پاتے ہیں وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دو تقدیر ایک کامیاب ہونے والا ایک ناکام ایمان والے کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کیا کریں دونوں کے منظر کو دیکھ کر کے اپنے مالک کی طرف جھک جائے اور مانگے اغفر اے میرے مالک بخش دے ورحم اور رحم فرما وان تخیر الراحمین اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم